حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو ان کی عمر سات برس تھی اور جب ان کی رخصتی ہوئی تو وہ نو سال کی تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ام المومنین کی عمر اٹھارہ سال تھی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ستتر